لال تمہیں ستم کا ملال ویسے ہی ہماری جان کی جان پر ببال ویسے چلا تھا ذکر زمانے کی بے وفائی کا تو آ گیا ہے تمہارا خیال جلاتا ذکر زمانے کی بے وفائی تو آ گیا ہے تمہارا خیال ویسے ہی ہم آ گئے ہیں تہے دام تو نصیب اپنا ہم آ گئے ہیں تہے دام تو نصیب اپنا مگر نو اس نے تو پھینکا تھا جال ویسے ہم آ گئے ہیں تہے دام تو نصیب اپنا مگر نو اسے تو پھینکا تھا جال ویسے ہی زمانہ ہم سے بھلا دشمنی تو کیا رکھتا ہمارا زمانہ ہم سے بھلا دشمنی تو کیا رکھتا تو کر گیا ہے ہمیں پائے مال ویسے اور ہاں، میں اس کا میں روکنا ہی نہیں چاہتا تھا اس کا میں روکنا ہی نہیں چاہتا تھا بال اس کا گری نہیں میرے ہاتھوں سے ڈھال میں سے پراج مجھے بھی شوق نہ تھا داستان سنانے کا پراغ اس نے بھی پوچھا تھا حال میں